السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three zero six یہ سبق ٹو ان سبق ہے عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما الحديث رواه أبو داود باب في المصافحة حضرت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مسافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں یعنی مسافر کرتے وقت دونوں کے دونوں دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ یغفر اللہ لنا ولکم اتنا کہتے ہیں دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہ حدیث ابو داود میں ہے کتنا آسان نسخہ ہے گناہ معاف کرانے کا گھر میں ہو میاں بیوی مسافر مسافہ کر لو اور اتنا پڑھ لو الحمد للہ یا یک اللہ و لکم کوئی دوست ہے آپ کا اس سے مسافہ کر لو دونوں کے دونوں دونوں اتنا پڑھ لو الحمد للہ یغفر اللہ و لکم یہ سبق یاد کر لو روزانہ ہم مسافہ کرتے ہیں لیکن دعا پڑھتے نہیں ہیں روزانہ مسافہ کریں اور ایک دوسرے کی جو اتنے دعا پڑھ لیں حدیث شریف میں یہ جملہ ہے یعنی کہ اللہ کی تعریف کریں اور دونوں کو جو معافی مانگیں تو دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میاں بیوی تو روزانہ ملاقات کرتے ہی کرتے ہیں ماں باپ تو روزانہ ملاقات کرتے ہی کرتے ہیں بھائی بھائی تو ملاقات کرتے ہی کرتے ہیں دوستوں سے ملاقات تو ہوتی ہی ہوتی ہے زیادہ زیادہ جو ہے حرم شریف میں ملاقات ہو جاتی ہے ساتھیوں سے تو جو مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے جماعت میں ملاقات ہو جاتی ہے اجتماع میں ملاقات ہو جاتی ہے استحزار کے ساتھ اتنا خالی جملہ پڑھ لے الحمد للہ یا اللہ اللہ ولکم تو دونوں کے گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف ہو جائیں گے اچھا اب اس ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے میں خاص دعا کرتا ہوں اس وقت میں کہ اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے ایبو پر پردہ ڈال دے اے ہمارے پیارے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا اور اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اے ہمارے پیارے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین یہ وظیفہ یاد کر لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لینا جو حضور نے بتائی الحمد للہ یغفر اللہ لنا ولکم اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین